بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء بالثلج سلج کہتے ہیں بھی برف کو یہ باب جو ہے برف سے وضو کرنے کے بیان میں دیکھیے یہاں باب الوضو بسلج فرمایا اور نیچے الوضو او بما سلج ما ذکر فرمایا اور الوضو اے بیما البرد یہ دو جگہ پہ ما فرمایا ایک جگہ پر سلج فرمایا تو اس لیے اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر جو ہے وہ تکرار ہے حدیث کا اور باب کا تکرار نہیں ہے وہ نفس سلج ہے اور نیچے ماؤ سلج ہے تو یہ فرمایا کہ عرض کیا حضرت ابو بحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز میں تکبیر کہتے ہیں اور آپ تھوڑے سے توقف فرماتے ہیں ٹھہر جاتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا جہاں پہ ہم سبحانک اللہ الم حمدی کا متبار قسموں کا اس کو پڑھتے ہیں تو اس مقام پر فرما رہا ہے کہ میں اسے پڑھتا ہوں اللہ باعد بینی و بین خطا یا کما با والمغرب اے اللہ دوری فرما دیجئے میرے اور میرے گناہوں میں جیسا آپ نے دوری فرمائی ہے مشرق و مغرب کے درمیان مشرق بالکل ایک سمت ہے اور مغرب بالکل دوسری سمت اور دونوں میں دوری بہت دوری جیسے دوری آپ نے مشرق و مغرب میں فرمائی ہے میرے خطایا میں بھی ایس مجھ سے میرے خطایا کو بھی ایسا ہی دور فرما دیجیے اب یہاں خطایا جمع ہے خطیہ کی اور خطیہ کہتے ہیں گزاشت کو اور خطیہ کہتے ہیں گناہ کو اور خطیہ کہتے ہیں ضم وغیرہ کو تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے گناہوں کو معاف فرما دیجیے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے اور تمام انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام کیا ہوتے ہیں معصوم لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ عصمت نبی کی اور عظمت نبی کے پروردگار کی جب یہ دونوں جڑ جاتی ہیں تو آدمی اپنے آپ کو نیکوکار نہیں سمجھتا جتنی عصمت ہوتی ہے جتنا آدمی گناہوں سے دور ہوتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بھی اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو نیکوکار کبھی نہیں سمجھتا نہ سمجھ سکتا ہے دو باتیں تھیں عصمت اور عظمت یہ دونوں چیزیں ہیں عصمت حضور کی اور عظمت پروردگار کی جب یہ دونوں کا جوڑ ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو پاک باز اور اپنے آپ کو جو ہے وہ نیکوکار نہیں سمجھتا تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت یہ مانگتا ہوں باعد بینی و بین یا کم آباد کا بین المشرق المغرب دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ در حقیقت امت کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ امت تو ہر خطا کار ہوتا ہے حضور نے فرمایا کل خطاون کل خطا خطاون تم سب گناہ گار ہم سب گار ہیں معصوم نبی کی ذات معصوم فرشتے ہیں اور باقی ولی ہو یا ہو یعنی محفوظ ان الخطایا تو ولی ہوتے ہیں لیکن معصوم ان الخطایا تو معصوم ان الخطایا جو ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ امتی ظاہر ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے تو ان کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور بھیا یہ مصنون دعا ہے اور حضور سے ثابت ہے اور اس کو کبھی پڑھ لیا کرو پڑھ نہ لیا کرو بھائی اس کو مانگ لیا کرو دو باتیں ہوتی ہیں ایک دعا کا پڑھنا ہوتا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں سور فاتحہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور حالانکہ سور فاتحہ جو ہے وہ ایک درخواست ہے جو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے کہ تم یہ درخواست مجھے پیش کرو جب میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ درخواست مجھے پیش کرو تو منظوری جو ہے اس میں کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا تو وہاں سورہ فاتحہ پڑھی تو جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ مانگی بھی جاتی دعا دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ دعا مانگی جاتی ہے اور مانگنا کیسے ہوتا ہے یوں نہیں ہوتا کہ دے دو دے دو دے دو ادھر تو ہاتھ ہے دے دو اور ادھر جو ہے وہ دوسرا محبوب ہے ادھر دیکھ رہا ہے تو توجہ ضروری ہے دے مانگتے وقت جس سے مانگ رہا ہے دے دیں آپ برائے کرم دے دیں آپ دے دیں آپ دے دیں مہربانی فرمائیں کرم فرمائیں میں غریب ہوں میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں آپ مجھے دے دیں یہ جب کہتا ہے تو وہ دینے والا دے دیتا ہے لیکن یوں کہے کہ دے دو تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا ریل گاڑی میں ایک شخص بھی مانگنے والا آتا آتا تھا ہم نے دیکھا ایک دو دفعہ دیکھا وہ کہتا ہے دے دو ارے تم مر مر تو نہیں جاؤ گے دے دو ایک روپیہ دینے میں تمہاری جان نکل رہی ہے دے دو اب وہ جو ہوتا تھا نا وہ ذرا تھوڑا شرم والا وہ جیب سے نکال کے دے دیتا تھا تو مانگا ایسا نہیں جاتا مانگا ایسا جاتا توجہ سے تو یہ دعا ہمیں بھی نماز میں مانگنی چاہیے کیسی عجیب و غریب دعا ہے باعد بینی و بین خطائی آیا میرے اور میرے خطاؤں میں آپ دوری فرما دیجئے جیسا آپ نے مشرق و مغرب میں دوری فرمائی ہے اللہ نقی من خطائی آیا اے اللہ مجھے پاک و صاف کر دیجئے میرے گناہوں سے کما یونق صوب الب من الدنس جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کر دیا جاتا ہے اللہ مغسلی من خطای آیا اے اللہ مجھے دھو دیجئے میری خطاؤں سے بسلج برف سے ول مائے اور پانی سے ول بارادے اور اولوں سے یہ اس کو حب الغمام کہتے ہیں اولوں کو حب الغمام کہتے ہیں اور متن اس نے وہ جو ہے مقامات میں فرما بل برد ولاقاہی یاد ہے نہیں مقامات میں وہ تشبیح بل والاقاحی کہا کہ یہ اس کو جو ہے وہ دانتوں کو برد بل برد و اسے اولوں سے تعبیر کرتے ہیں تو یہاں مراد اولے ہے اولے تو سمجھتے ہو نا جو کہ بارش میں سفید گول گول سے ٹپکتے ہیں اس کو اردو میں اولے کہتے ہیں اور عربی میں اس کو برد کہتے ہیں تو اس سے میری خطایا کو دھو دیجیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے طالب علم تو درخواست دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا وہ آگ میں جلنے والا کیا کہتے ہیں اس کو گیزر گیزر جلا دیجئے اور تاکہ ہم وضو کریں تاکہ ہم غسل کریں اور یہاں یہ فرما رہا ہے فرما رہے ہیں کہ دھو دیجئے میرے گناہوں کو ٹھنڈی چیز سے برد برد بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور سلج بھی ٹھنڈی اس پر استعمال کیا حضرت امام نسائی رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی آدمی ٹھنڈے پانی سے گزو کرے تو اس کو ثواب گرم پانی کے مقابلے میں زیادہ اچھا بھائی تو وہ نقی قلبی من الخطائے کما نقی تصوب من الدنس جی بھائی باب الوضوء بماء البر وفي قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا معاويه بن صالح الحبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله یہ پڑھنی چاہیے بھائی جنازے میں پڑھنی چاہیے جب کہ جنازہ پڑھانے والا خود لمبی دعائیں مانگے ورنہ اللہ مغفر لحیئے نہ بمت نہ شاہد نہ وغائب نہ وہ بھی پڑھنی چاہیے یہ بھی پڑھنی چاہیے اور اس میں تو ہے کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجئے ہمارے مردوں کو بھی بخش دیجئے خاص اس مردے کے لیے دعا اس میں نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے خاص مردے کے لیے اللہ مغفر اللّہ رحم اے اللہ اس کو بخش بھی دیجئے اور اس پر رحمت بھی فرمائیے تو یہ فرمایا کہ جنازے میں پڑھتے تھے یو سلی علویت فسمی تم دعائی وہ یقول اللہ مغفر اللہ رحم ہو اللہ مغف اللہ ہو و آف واف و اور ان کو معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر فرمائیے و اکرم نز لہو یہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے نوزو لہو مشہور نوزو لہو ہے نوز و لہو اور نز لہو دونوں طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کی مہمانی میں اس کا خوب اچھے طریقے سے اکرام فرما دیجیے نزل اور نزل کہتے ہیں اس چیز کو جو کہ آپ اساتذہ کے لیے یہاں پر اکرام اس کے اکرام کو اچھا کر اور یہ میں اس کو بدت تو نہیں کہوں گا لیکن اگر کسی نے طریقہ ایجاد کیا تو اچھا کیا اچھا کیا ظاہر ہے کہ اس کو سنت سمجھ کے تو نہیں کیا نا بلکہ یہ اساتذہ کے اکرام کے لیے کیا ہے بہت اچھی بات ہے تو یہ فرمایا کہ <clears throat> واہ فن ہو و اکرم نوزول ہو وہ اوس سے ہو اور اس کی خبر کو وسیع کر دیں اس کے مدخل کو جائے دخول کو وسیع کر دیجیے وقسل ہو بلمائے اور دھو دیجیے اس کو پانی سے سل سے اور برد سے ورنہ کہ من الخطایا اور اس کو صاف کر دیجیے خطایا سے جیسا کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیجیے کیسی دعا ہے عجیب و غریب دعا ہے جس کے اوپر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہوگی تو کیسا خوش نصیب ہے لیکن ایک بات سمجھ لو بھائی اگر حضور کو پتا چلتا کہ یہ شخص جو ہے یہ مدیون ہے تو حضور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے تو مدیون اور مقروض اگر اس کے اوپر قرض ہے یا دین ہے تو فرماتے کوئی دوسرا پڑھا دے اور اس میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا وہ کہتا یا رسول اللہ اس کا دین میرے ذمہ تو پھر حضور نماز پڑھا دیتے یہ ہے حضور کی جو ہے امت کے ساتھ مہربانیاں ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوا کہ حقوق الباعت اس کا خیال رکھنا چاہیے بندوں کے حقوق آدمی کے ذمے نہیں ہوتے حقوق میں روپے پیسے کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ آدمی کسی کو ستاتا ہے کسی کی قیمت کرتا ہے کسی کو گالی گلوچ دیتا ہے وہ بھی حقوق ہے آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کے حقوق سے سبق دوش ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور پھر اگر امام صاحب نے یہ دعائیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ دھل دھلا کے جائے گا لیکن جو حقوق عباد ہیں وہ اس سے نہیں دھلتے سمجھ گئے نا جی بھائی سات بار دھو لو بس چاہیے کہ وہ دھو لے سات بار پانچ اور دو سات بار دھو لے حضور نے یہاں فرمایا اور آگے ایک حدیث آ رہی ہے وہ بھی صحیح ہے کہ پانی کو گرا دو اور سات دفعہ دھو اور آٹھویں دفعہ مٹی سے اس کو تراب سے صاف کرو وہ بھی حدیث صحیح ہے زبردست صحیح وہ بھی حدیث صحیح ہے لیکن باوجود کے حدیث صحیح ہونے کے اس کے اوپر حضرات شوافے کا عمل نہیں ہے اور مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دھونے کا حکم ہے اصل میں کتے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا بلکہ یہ امر امر تعبودی ہے امر تابودی سمجھتے ہو نا یہ امر جو ہے وہ امر تابودی ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا اور علامہ شارانی فرماتے ہیں کہ یہ بات اس سے لوگوں کو جو اللہ والے ہیں ان کو الہام سے بھی معلوم ہوئی ہے اور اس کا ایک میرا تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہا کہ ایک میرا دوست تھا تھا مالکی اس کے پاس دودھ رکھا ہوا تھا اس میں کتا منہ ڈال دیا اب ظاہر ہے کہ کتا کا جھوٹا جو ہے ان کے ہاں ناپاک نہیں ہوتا تو اس نے پی لیا کہا کہ اس کا پینا تھا کہ اس کے بعد اس کے اوپر اتنی پریشانی آئیں کہ وہ نماز اور عبادت سے بہت دور ہو گئے اور قریب تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر گیا اتنی اس کے اوپر افسردگی اور اتنا اس کے اوپر قبض تاری ہوا قبض کا مطلب سمجھتے ہو نہیں حضرت صوفیہ کے ہاں ایک اصطلاح ہے قبض تاری ہوا وہ نماز سے بھی اور چالیس دن تک وہ اسی ابتلا میں مبتلا ہوا تو فرماتے ہیں کتے کو جھٹے کے پینے سے آدمی کے دل میں کساوت قلب پیدا ہوتی ہے کیا پیدا ہوتی ہے کساوت قلب قلب وہ قلب ہے کاف کے ساتھ یہ قلب ہے کاف کے ساتھ تو اس سے کساوت قلب پیدا ہوتی ہے اور حضرات جو ہے مالکیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ امر جو ہے وہ امر تعبودی ہے لیکن ابن رشد و بعد کے جو حضرات ہیں مالکیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس میں نجاست بھی ہے جس کی وجہ سے دھونے کا حکم ہے اب یہ آٹھویں دفعہ مٹی سے دھونا یہ حضرات شفاف کے ہاں بھی معمول بہا نہیں ہے اور ہمارے ہاں سب حدیث معمول بہا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تین دفعہ دھونا ہر نجاست کا حکم یہ ہے کہ تین دفعہ دھو لو تو وہ کیا ہو جاتی ہے پاک کپڑا وغیرہ پاک ہو جاتا ہے یہ تو واجب ہے اور ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے یہ حدیث حدیث ابو حریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حریرہ یہ کہ ایک مرفوع روایت ہے اس میں یہ فرمایا کہ جب کتا پانی میں منہ ڈال لے تو تین دفعہ اس کو دھو اور پھر ایک بار حضرت ابو حریرا نے فتویٰ بھی دیا ہے تین بار دھونے کا ہم عرض کرتے ہیں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اصل میں کتے کا معاملہ جو ہے وہ شروع شروع میں اس کے اوپر بہت سختی تھی بات یہ ہے کہ اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں نہیں تھی چنانچہ حضور نے یہ فرمایا کہ کتے کو دیکھو تو مار ڈالو سب سے پہلے تو مار ڈالنے کا حکم دیا اور پھر استثناء فرما دیا وہ کتا جو کہ بکری وغیرہ چرانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا وہ کتا جو شکار میں استعمال ہوتا ہے اس کی اجازت دے دی کیا دے دی بھائی اجازت دے دی پہلے تو سات دفعہ دھو اور آٹھویں دفعہ مٹی سے بھی دھو اور پھر سات دفعہ دھونے کا حکم تھا پھر تین دفعہ دھونے کا حکم ہوا اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ دھونا واجب ہے اور سات دفعہ دھونا ایک قول کے مطابق جو شوافی کا قول ہے اور سات دفعہ دھونا اور آٹھویں دفعہ مٹی سے اس کو صاف کرنا یہ ہے کیا ہے مستحب سب حدیثوں پر عمل ہو گئے نہیں تم اہل حدیث ہو یا وہ اہل حدیث چلے بھائی شاہ بھائی چل دو لفظ ہیں ایک شرب القلب اور ایک ولغ القلب تو ولغ کا معنی ہے زبان کو اندر ڈال کے پانی کو چوسنا اس طریقے سے پینا اس کو ولوک کہتے ہیں اور ولغ القلب کتے نے پانی پیا پانی پینے کو اور شربہ عام ہے بلی کے لیے بھی ہو سکتا ہے سب کے لیے ہو سکتا ہے تو دونوں قسم کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں شربہ بھی آتے ہیں اور ولاغا کے بھی آتے ہیں جی بھائی یہاں سات دفعہ کا ہے یہاں مٹی نہیں ہے نیچے جو آ رہا ہے وہ تافیر کا ہے کہ اس کو مٹی سے مانج مانج ڈالو جی بھائی آٹھویں دفعہ مٹی سے اس کو مانج دو یہ ہے بھائی اور اس حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضرت امام شافی رحم اللہ کے سامنے جب ذکر کی گئی تو امام شافی رحم اللہ نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو نہیں جانتا تو حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ عذر وہاں چل سکتا ہے جو اس حدیث کو نہیں جانتا ہم چونکہ جانتے ہیں تو یہ عذر جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ نہیں ہے سمجھ گئے نا جی بھائی اچھا بھیا دیکھو آج ہمارے یہاں الطلبہ میں ماہانہ میٹنگ ہے اور وہ لوگ جمع ہوں گے اور موبائل میں نے یہاں نہیں رکھا ورنہ وہاں اسی شروع سے بج رہا ہوگا وہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے وہی اتنا ہی آج رہنے دو آئندہ انشاءاللہ وقت پورا لیں گے